اور بے شک ہم نے ان میں پان کے پھیرے رکھے کہ وہ دیان کریں تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا